قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اے مسلمانان عالم اے امت مسلمہ کے جوانوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس وقت امت مسلمہ ایک نازک اور مشکل مرحلے سے گزر رہی ہے ہر طرف اللہ کا دین بے سہارا ہے اور اطراف عالم میں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا امتی ان گنت مشکلات و مصائب میں مبتلا ہیں خود مسلمانوں کی زمینیں مسلمانوں پر تنگ کر دی گئی ہیں ہزاروں لاکھوں مسلمان اپنے اپنے وطنوں اور ملکوں سے ہجرت اور در در کی خاک چھاننے پر مجبور ہیں عورتوں بچوں اور ماؤں بہنوں کو صرف اس لیے آزادی کی نعمت سے محروم کیا جا رہا ہے کہ وہ مسلمان ہیں مسلمان ہونا ان کا جرم ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحمید یعنی کافر اس لیے اہل ایمان سے نفرت کرتے ہیں کہ وہ اللہ جل جلالہ پر ایمان رکھتے ہیں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذين من ديارهم بغير حق يقولوا ربنا یعنی ان مظلوموں کو ان کے اپنے گھروں سے ناحق اس لیے نکالا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالی کو اپنا رب قرار دیتے ہیں ایسے مسلمانوں کی دنیا میں کمی نہیں ہے جنہیں اپنے پیارے وطنوں سے اپنے آبا و اجداد کی زمینوں سے ہجرت کرنے پر مجبور ہونا پڑا ہے افغانستان عراق فلسطین برما اور سابق روسی وسطی ایشیائی ریاستیں تاجکستان چیچنیا ازبکستان وغیرہ امت مسلمہ کے بدن پر ایسے زخم ہیں جن سے مسلسل خون رس رہا ہے اور کفار نے خلافت عثمانیہ کے سقوط کے بعد سے مسلمانوں کو جبر و تشدد اور جہالت کی تاریکیوں میں دھکیل رکھا ہے یہ ظلم و ستم استعماری قوتوں کی وہ سیاست ہے جس کی بنیاد پر وہ مسلمانوں کو تقسیم در تقسیم کر کے غلام بنائے رکھنا چاہتے ہیں چنانچہ امریکہ عراق و افغانستان میں اسرائیل فلسطین و بیت المقدس میں ہندوستان کشمیر میں فرانس الجزائر اور آئیوری کوسٹ میں اور چال باز انگریز مختلف ممالک میں یہ سیاست جاری رکھے ہوئے ہیں یہ ظلم و ستم جب حد سے بڑھ جاتا ہے اور برداشت سے باہر ہو جاتا ہے تو چند غیور مسلمان اپنی جانیں ہتیلیوں پر رکھے میدان میں کود پڑتے ہیں اور اپنے دین و وطن کی آزادی اور نفاذ شریعت کی خاطر اپنی جانیں قربان کرتے ہیں اپنی زندگیاں وقف کر دیتے ہیں پھر یہ کفار جو ان مسلمانوں کو تختہ مشق ستم بنائے ہوئے ہیں دہشت گرد انتہا پسند اور شدت پسند قرار دے کر ڈنڈورا پیٹتے ہیں کہ یہ جاہل لوگ ہیں انسانی حقوق کا احترام نہیں کرتے جمہوری اصولوں کی پاسداری نہیں کرتے اور عالمی قوانین نہیں مانتے ایک سفید فام انگریز نے ایک کالے افریقی کو پکڑ کر ہاتھ پاؤں باندھ دیے اور اسے چھری سے ذبح کرنے لگا تو افریقی چیخ و پکار کرنے لگا تو انگریز نے کہا بدتمیز بے ادب کہیں کے کیوں چیختا چلاتا ہے پھر اسے ذبح کر ڈالا بالکل اسی طرح کفار یہودی صلیبی آج مسلمانوں کو ذبح کرتے چلے جا رہے ہیں ہر قسم کے بم مسلمانوں پر برسا رہے ہیں اور ہر قسم کے کیمیائی اور جراثیمی ہتھیاروں کا تجربہ مسلمانوں پر کیا جا رہا ہے لیکن جیسے ہی کوئی مظلوم آہ و فغاں کرتا ہے چیختا چلاتا اور فریاد کرتا ہے تو فوراً یہ صفاق نام نہاد مہذب قومیں اسے دہشت گرد قرار دے کر موت کی نیند سلا دیتے ہیں اے ایمان والو یہ پیغام آپ کی طرف ایسے مظلوم ماؤں بہنوں اور جوانوں کی طرف سے آ رہا ہے جنہیں دہشت گرد قرار دیا جا چکا ہے اور جو گھنے جنگلوں دشوار گزار وادیوں اور برف پوش پہاڑوں پر مورچہ سنبھالے دشمنان اسلام امریکہ اور دیگر تاغوتی قوتوں کا مقابلہ کر رہے ہیں اور جو اپنوں میں بیگانے اور اجنبی ٹہرے ہیں اور جو مختلف اطراف سے ملامتوں کے شکار ہیں اور جن کی تعداد بہت ہی تھوڑی ہے لیکن وہ کافروں اور ان کی حلیف قوتوں کی حلق کا کانٹا بنے ہوئے ہیں اور ان کے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں کہ ہم دنیا میں امن و انصاف اور جمہوری قوتوں کی بالادستی کے لیے ایٹم بم بناتے ہیں تو یہ دہشت گرد اسے چرانا چاہتے ہیں وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام اگرچہ دہشت گرد کہہ کر کفار و منافقین ہمیں گالی دیتے اور ملامت کرتے ہیں لیکن اس گالی میں بھی اللہ تعالی نے ہمیں بہت عظیم لقب عطا کیا ہے دہشت گرد کا مطلب ہے ڈرانے والا خوفزدہ کرنے والا اللہ جل جلال نے مسلمانوں کو جہاد و قتال کی تیاری کا حکم دیتے ہوئے کافروں اللہ کے دشمنوں اور اپنے مخالفین کو ڈرانے دہشت زدہ کرنے کا حکم بھی دیا ہے اللہ تعالی کا فرمان ہے وَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَى وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَ اللَّهِ وَعَدُوَكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ اور ان کافروں کے لیے جس قدر تم سے ہو سکے ہتھیار سے اور پلے ہوئے گوڑوں سے سامان تیار رکھو اور اس کے ذریعے سے تم دہشت جمائے رکھو ان پر جو کہ اللہ تعالی کے دشمن ہے اور تمہارے دشمن ہے اور ان کے علاوہ دوسروں پر بھی چنانچہ ان کافروں منافقوں اور پرویز کرزئی اور ایاد علاوی جیسے مرتدوں کو ڈرانا خوف زدہ کرنا اللہ تعالی کا حکم ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر ہے اگر یہ فوجی یہ عذر کرتے ہیں کہ انہیں مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھانے کا آرڈر اوپر سے ملا ہے تو مسلمانوں کو ان ظالموں سے لڑنے کا آرڈر سات آسمانوں کے اوپر سے اللہ جل جلالہ کی طرف سے ملا ہے اگر یہ فوجی اپنی نوکری کی طرف سے مجبور ہیں اور نوکری کے چھوٹ جانے کا خطرہ ہے تو مسلمان اور مجاہدین بھی خدا متعال اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مجبور ہیں اور ایمان کے چھوٹ جانے کا خطرہ ہے اس لیے کہ اگر بالفرض یہ مان لیا جائے کہ عراقی پولیس پاکستانی فوج اور افغان سیکورٹی فورسز مسلمان ہیں تب بھی ظالم تو ہیں ظالم امریکہ اور صلیبیوں کے ساتھی اور اتحادی تو ہیں اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ عرب و عجم سے آئے ہوئے مجاہدین مظلوم ہیں اور مظلوم مسلمانوں کی حمایت اور دفاع کی خاطر اپنی قیمتی جانیں قربان کر رہے ہیں اس وقت مسلمان مظلوم ہیں اور مسلمانوں کو اللہ تعالی نے لڑائی اور اپنے دفاع کی اجازت دیتے ہوئے فرمایا ہے اذن للذین یقاتلون بانہم یعنی مظلوموں کو جن پر جنگ مسلط کر دی گئی ہے لڑنے کی اجازت دی گئی ہے وَإِنَّ اللَّهَ اللہ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ اور یقیناً اللہ تعالی ان مظلوموں کی مدد کرنے پر قادر ہے اب راستہ صاف ہے جو بش کا آرڈر مان کر مسلمانوں کا قتل عام کر رہا ہے وہ بش کے ساتھ جائے گا اور جو اللہ تعالیٰ کا آرڈر مان کر کافروں کو ذبح کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جنت میں جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کی ابدی نعمتوں میں رہے گا دہشت گرد گالی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں اس صفت کو پسند کرتا ہے کہ وہ کافروں کے لیے سخت ہوں اور مومن پر نرم اللہ تعالی فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الكفار والیجدو فیکم غلظہ یعنی اے ایمان والو اپنے قریب ترین پڑوسی کافروں سے لڑو اور چاہیے کہ وہ تم میں سختی پائے نیز اللہ جل جلالہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ وہ کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں مہربان و نرم محمد الرسول اللہ والذین اشداء علی الكفار رحماء بینہم جیسا کہ شاعر کہتا ہے ہو حلقے یارا تو بری شم کی طرح نرم ہو یا یاراں تو بری شم کی طرح نرم رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن لیکن افسوس کہ ہم اس کے بالکل برعکس مسلمانوں پر شیر اور کافروں کے سامنے گیدڑ بنے ہوئے ہیں خدا کی قسم اگر ہم حقیقی دہشت گرد ہوتے تو بش اور پرویز جیسے کمینوں اور خبیصوں کو گوانتانامو کے قید خانوں میں اللہ کی عظیم کتاب قرآن پاک کی بے حرمتی کی جرت و جسارت نہ ہوتی اور دین اسلام کا مذاق اڑانے کی ہمت نہ ہوتی مگر ہم میں چونکہ وہ صفت موجود نہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور سلف صالحین رحمہم اللہ میں موجود تھی یعنی کافروں پر سختی اور مسلمانوں پر نرمی اس لیے ہم ایٹمی قوت ہونے کے باوجود دنیا میں ذلیل و خوار اور رسوا ہیں وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا وائے ناکامی متائیں کارواں جاتا رہا کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا اے میرے مسلمان بھائیوں بہنوں اگر کوئی ہمیں دہشت گرد اور شدت پسند قرار دیتا ہے تو ہم پر شکر خداوندی واجب ہے کہ ہم حکم خداوندی کو زندہ کرنے کے لیے اپنی عزیز ترین جانے اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں اور مجاہدین کو اللہ جل جلالہ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ کی مدد و نصرت ان کے ساتھ ہے کیونکہ اللہ جل جلالہ مومنین کا دوست ہے کافروں کا دوست نہیں ذالک اللہ مولا الذین وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ دوسری بات کافروں اور منافقوں کی ملامت سے مجاہدین کو گھبرانا نہیں چاہیے اس لیے کہ حقیقی مجاہدین کی صفت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومت لائم کہ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے ہمیں اللہ تعالیٰ کی نصرت پر شکر ادا کرنا چاہیے یہ ظالم اور شفاق جمہوری قوتیں جو بڑے بڑے میزائل کی مالک ہیں جن کے پاس عجیب و غریب طیارے ٹینک اور توپ موجود ہیں جن کے نام تک سے مسلمان بے خبر ہیں لیکن پھر بھی ان ظالموں کی نیندیں اس دہشت گرد مجاہد کی چہل پہل سے حرام ہو چکی ہیں جو ایک چھوٹی اور پرانی سی کلاشن کوف لیے چچنیا کے گھنے جنگلوں میں عراق کے چٹیل میدانوں میں فلسطین کی مہاجر بستیوں میں افغانستان کی بلند و بالا چوٹیوں میں کشمیر کے برف پوش پہاڑیوں میں اور وزیرستان کے انجان اور خطرناک دروں میں امریکیوں روسیوں انگریزوں ہندوؤں اسرائیلیوں اور افغانستان پاکستان کے منافق غدار فوجیوں کی بو سونگتا پھرتا ہے جہاں اس مجاہد کو اپنا دشمن نظر آ جائے تو وہ اسے شکار کر کے اپنے دل کو ٹھنڈک اور روح کو تسکین پہنچاتا ہے اور ویش صدور قوم مؤمنین کے سچے خداوندی وعدے کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا اور اپنے دل میں محسوس کرتا ہے یا پھر دشمن کی طرف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 کا کام کیا ہے یقاتلون سبیل اللہ فیقتلون و یقتلون یہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں یا قتل کرتے ہیں یا قتل ہوتے ہیں وعدا علیہ حقا فی التورات والانجیل والقرآن یہ اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے جو موسیٰ علیہ اللہ والسلام کی کتاب تورات عیسیٰ علیہ سلاۃ والسلام کی کتاب انجیل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب قرآن میں مذکور ہے ومن اوفا من اللہ اور اللہ سے بڑھ کر وعدے کو پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے چنانچہ اے اللہ کی راہ میں لڑنے والوں لوگوں کی ملامتوں کو سن سن کر صبر کرنے والوں اور اپنے خون سے شجر اسلام کو سیراب کرنے والوں اللہ پاک کے ساتھ کیے ہوئے اس سودے پر خوش رہو مطمئن رہو یہی بڑی کامیابی اور عظیم کامرانی ہے ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یشرون الحیات دنیا بالآخرہ جو دنیا کی فانی لذتوں کے بدلے میں آخرت کی ابدی نعمتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں انہیں اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے غلط فصو فن اتى ہی اجرا نغیمہ اور جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے قتل ہو جائے یا غالب ہو جائے ہم اسے بہت زیادہ اجر و ثواب عطا کریں گے جب تک نہ جلے دیپ شہیدوں کے لہو سے جب تک نہ جلے دید شہیدوں کے لہو سے کہتے ہیں کہ جنت میں چراغا نہیں ہوتا گرامی قدر سامعین ساتھ ساتھ اس مسئلے کی بھی اگر وضاحت ہو جائے تو اچھا ہے کہ شہدا کو ہلاک کہنے کا کیا حکم ہے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں دو مقامات پر شہدا کو زندہ قرار دیتے ہوئے پہلی آیت میں فرمایا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اموات یعنی اللہ کی راہ میں قتل ہونے والوں کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا احساس نہیں دوسری آیت میں مزید تاکید کرتے ہوئے شہید کو مردہ گمان کرنے سے بھی منع کیا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور اللہ کی راہ میں قتل ہونے والوں کو ہرگز مردہ گمان مت کرو بلکہ وہ اپنے پروردگار کے پاس زندہ ہیں انہیں روزی دی جاتی ہے چند دنوں پہلے علاقے میں ایک شہید ملا جس کا جسد خاکی سیلاب بہا کر لے گیا لوگوں نے بتایا کہ یہ مجاہد تقریباً ایک سال پہلے شہید ہوا تھا لیکن ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے ابھی ابھی شہید ہوا ہو چنانچہ جو لوگ شہید کو ہلاک کہتے ہیں یا لکھتے ہیں وہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں اور اگر حکومت یا امریکہ کے خوف سے ایسا کرتے ہیں تو یہ فاسق و فاجر لوگ ہیں جو شہدا کا مذاق اڑاتے ہیں اور اللہ کے حکم کے ساتھ مسخرہ بازی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ استحضاء اور تمسخر کرنا کفر ہے کامل مسلمان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خاطر اپنی جان تک قربان کر ڈالتا ہے اور منافق وہ ہے جو کبھی ادھر ہوتا ہے اور کبھی ادھر جو غالب ہو جس کا پلڑا باری ہو اسے زندہ باد کہتا ہے اللہ جل شانہ فرماتا ہے ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا یقینا اللہ جل جلالہ منافقین اور کافروں سب کو دوزخ میں جمع کرے گا کون سے منافقین وہ منافقین جو انتظار کرتے ہیں يتربصون بكم فان كان لكم فتح من الله قالوا الم نكن معكم اگر اللہ تعالی مسلمانوں کو فتح نصیب فرما دیتا ہے تو یہ منافقین مسلمانوں کو آ کر کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے وہ انکان اور اگر کافر غالب آ جاتے ہیں تو یہ منافقین کافروں کے پاس جا کر کہتے ہیں کیا ہم نے مسلمانوں سے تمہاری حفاظت نہیں کی تھی کیا ہم نے لشکر نہیں بنائے تھے کیا ہم نے مجاہدین کے خلاف سلوشتی بنا کر تمہارے ساتھ تعاون نہیں کیا تھا یہ منافقین ہیں جو ہوا کے رخ کے ساتھ بدل جاتے ہیں اور امریکی طوفان کو دیکھ کر اپنے عقیدے ایمان اور غیرت و ہمت سے یو ٹرن لیتے ہیں اور بہانے تراشتے ہیں اگر ہم نے امریکہ کا ساتھ نہ دیا تو ہم دنیا میں تنہا رہ جائیں گے خیر ان منافقین کو امریکہ کی دوستی مبارک ہو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بشر المنافقین لهم عذابا علیما منافقین کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے اولیاء من دون المؤمنین جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں عندهم العزہ کیا یہ لوگ کافروں کے پاس عزت کے طلبگار ہیں کیا یہ لوگ امریکہ سے اور یہود نصارہ اور عالمی برادری سے عزت چاہتے ہیں فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا تو یہ منافقین غلطی پر ہیں کیونکہ عزت و احترام تو سب کا سب اللہ کے ہاتھ میں ہے اے ایمان والو احکام خداوندی کا مذاق اڑانا اور شعائر اللہ کا استحضا کرنا کفر ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا شعائر اللہ اللہ کی نشانیوں کو حلال مت سمجھو کہ جیسا تم چاہو اس کے ساتھ کرو حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں شاعر اللہ یعنی اللہ کی عمدہ ترین نشانیاں چار ہیں کتاب اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ اللہ اور کعبۃ اللہ آج ان سب شاعر کا کفار اور ان کے منافق دوست مذاق اڑا رہے ہیں حال ہی میں گوند کے قید خانوں میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعات کسی بیدار مغز انسان سے پوشیدہ نہیں قرآن پاک کو غسل خانوں اور لیٹرینوں میں رکھا جاتا ہے مقدس اوراق کو ریزہ ریزہ کیا جاتا ہے پاؤں تلے روندا جاتا ہے نجاستوں کے ڈیر میں ٹیشو پیپرز کی جگہ استعمال کر کے پھینکا جاتا ہے قرآن پاک کو افسانوی کتاب قرار دے کر اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے ان توہین امیز سلوک و برتاؤں میں پرویز جیسے خبیصوں کرزئی جیسے کمینوں اور ایاد علاوی جیسے شیطانوں کا بھی بھرپور ہاتھ ہے جنہوں نے ان مظلوم مسلمانوں کو امریکہ کے حوالے کیا جن کی دردناک چیخوں سے بغرام شبرغان اور کیوبا کے قید خانوں کے در و دیوار گونج رہے ہیں دوسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور ان کے تقدس کو پامال کرنے اور آ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر کیچڑ اچھالنے کا سلسلہ تاہنوز جاری ہے کبھی چپلوں کے نیچے اوپر نام محمد لکھا جاتا ہے کبھی شرٹ جینس اور پتلونوں پر قرآنی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لکھا جاتا ہے اور کبھی کبھار کوئی منہ پھٹ عیسائی ملعون پادری جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دہشت گرد قرار دیتے ہوئے گالیاں بکتا ہے تیسرے نمبر پر سلاط اللہ یعنی نماز کو یوگا یا ورزش قرار دیا جاتا ہے حال ہی میں آمنا ودود نامی ایک عیسائی عورت نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا اور امریکہ میں نماز جمعہ کی امامت کرتے ہوئے تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کا مذاق اڑایا اور چوتھے نمبر پر حج بیت اللہ کو وزٹ یا سیر و تفریح اور ہوا بدلی کہا جاتا ہے حاصل یہ کہ کفار مسلمانوں کی دل آزاری کا کوئی موقع نہیں گنواتے اور نہ ہی کوئی فرصت ہاتھ سے جانے دیتے ہیں لیکن مسلمان پھر بھی خواب خرگوش کے مزے لے رہا ہے کافروں کی ثقافت و کلچر کو اپنا کر فخر محسوس کرتا ہے اور کافروں سے دوستی کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے جبکہ اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے یا ایوہا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم حزوا ولعبا من الذین اوتوا الكتاب من قبلكم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین اے ایمان والو ایسے اہل کتاب یہود و نصارہ اور کافروں کو اپنا دوست مت بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنایا ہوا ہے اور ڈرو اللہ سے اگر تم ایمان والے ہو ایک دوسری آیت میں اللہ تعالی نے کافروں یہود و نصارہ سے دوستی کرنے والوں کو بھی یہودیوں اور عیسائیوں میں سے قرار دیتے ہوئے فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم فَإِنَّهُ اور جو تم میں سے ان یہودیوں اور نصرانیوں سے دوستی کرے وہ بھی انہی میں سے ہے شاعر اللہ کا مذاق اڑانے والے اور ان کے اتحادی سب کے سب کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں قرآن پاک کی توہین کرنے والا کافر و مرتد ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والا کافر و مرتد ہے عبادات نماز روزہ زکوٰۃ اور حج کی توہین کرنے والا کافر و مرتد ہے حدود و قصاص اور اسلامی تعزیرات و سزاؤں کو ظلم قرار دینے والا کافر و مرتد ہے جیسے اسلام کے کسی بھی رکن یا عبادت کا مذاق اڑانے والا کافر و مرتد ہے بالکل ویسے ہی جہاد کو بطور مذاق دہشت گردی شدت پسندی اور مجاہدین کو بطور گالی دہشت گرد شدت پسند قرار دینے والا بھی کافر و مرتد ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورت الطوبہ میں ان منافقین کے بارے میں جنہوں نے معذرت کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے فرمایا ہے اب اللہ و رسول ہی کن تم اے نبی کہہ دیجئے ان منافقین کو کہ کیا تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے تھے لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم معذرتیں معذرت مت کرو تم لوگوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا پرویز کرزئی ایاد علاوی وغیرہ اور ان کے کابینہ والے بھی اس عظیم اور خطرناک کفر کے مرتکب ہو رہے ہیں جبکہ امریکہ جیسے ظالم کا ساتھ دینے اور مسلمانوں کا ناحق خون کرنے کے جرم میں وہ پہلے ہی دائرہ اسلام سے خارج ہیں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں یہ حدیث روایت کی ہے جناب پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من مشا مع ظالم لیعینه وهو يعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام یعنی جو ظالم کا جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ اس کا ساتھی ظالم ہے ساتھ دے تعاون کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن اور دل و دماغ میں یہ سوال پیدا ہو کہ لیکن پرویز وغیرہ تو اپنے آپ کو صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ اعتدال پسند مسلمانوں کا لیڈر قرار دیتے ہیں اور جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہے اسے کافر نہیں کہنا چاہیے جی ہاں اس وقت عالم اسلام کے مسلمانوں پر مسلط اکثر حکمرانوں کا یہی طریقہ ہے جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر سادہ لوح مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اسلام کی جڑیں کھوکھلی کرنے کی کوشش میں دبلے ہو رہے ہیں رہ گئی یہ بات کہ وہ اپنے آپ کو اعتدال پسند مسلمانوں کے لیڈر یا نمائندہ قرار دیتے ہیں تو یہ بات تسلیم ہے کیونکہ اس زمانے میں اعتدال پسند خالص منافقین کو کہا جاتا ہے جو ہوا کے رخ کو دیکھ کر اپنا نظریہ عقیدہ اور ایمان بدلنے میں گرگٹ سے زیادہ تیز اور ماہر ہوتے ہیں شدت پسند مسلمان اور اعتدال پسند مسلمان کا شریعت میں کوئی تصور نہیں البتہ سو فیصد مسلمان کو شریعت میں مسلمان اور پچاس ساٹھ فیصد مسلمان کو شریعت میں منافق کہا جاتا ہے جو آلو کی مانند ہر ڈش میں استعمال ہو سکتا ہے جو یہودیوں عیسائیوں ہندوؤں اور مجوسیوں اور ملحدوں کے ساتھ انہی کے رنگ میں رنگنے میں بالکل دیر نہیں لگاتا منافقین بھی اپنے آپ کو مسلمان اور مومن کہا کرتے تھے وہ اپنے آپ کو کافر یا دشمن اسلام نہیں کہا کرتے تھے کیونکہ چور اپنے آپ کو چور نہیں کہتا جیسا کہ اللہ جل شانہ کے ارشاد ہے وہ ادا لق الدین آمن قالو آمنا کہ منافقین جب مومنین سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں ہم مومن ہیں وہ الا خلو الا شیاقین معکم انما نحن مستحزون اور جب اپنے شیطانوں کافروں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تو مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہیں اے ایمان والو اللہ جل جلالہ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات واضح اور صاف صاف بیان کر دی ہے جس میں کسی قسم کا ابہام نہیں ہے بس دیکھنے والی آنکھوں سننے والے کانوں اور غور و فکر کرنے والے دل کی ضرورت ہے ان فی لذکر کان قلب او السمع وهو شهید اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح فہم و ادراک دوستوں کی شناخت اور دشمنوں کی پہچان نصیب فرمائے تاکہ سب کے ساتھ ٹھیک ٹھاک معاملہ کیا جا سکے میرے مسلمان بھائیوں بہنوں پرویز نے جو ظلم و ستم اور خیانت و غداری امت مسلمہ کے ساتھ کی ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں تاریخ اسلام کے زرین صفحات ایسے ہی غداروں سے داغ داغ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو سخت نقصان پہنچایا اور خود بھی کردار کو پہنچے میر جعفر اور میر صادق جیسے غداران دین و ملت نے جب ٹیپو سلطان کو رسوا کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے ان غداروں کو ذلیل و خوار کیا اور ٹیپو سلطان کو شہادت کا عظیم مرتبہ نصیب فرمایا انہوں نے شہادت کے وقت یہ تاریخی جملے کہے شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی سو سالہ زندگی سے بہتر ہے آج بھی آپ کے مجاہد بھائی غیرت و عزت کی زندگی گزار کر شہادت کے مرتبے پر فائز ہونے کے لیے بےتاب ہیں لیکن پرویز جیسے گدڑوں کی سو سالہ زندگی سے بیزار ہیں یہ غداران دین و قوم ڈالر خوری ایمان فروشی اور ضمیر فروشی کرنے کے بعد بہت ہی جلد دو زخ کی اطاخ گہرائیوں میں پہنچنے والے ہیں جہاں ان لوگوں کی ہڈیوں اور گوشت پوش سے جہنم کی آگ دہکائی جائے گی قال اللہ تعالی ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار یقینا منافقین کا ٹھکانہ دو زخ کی نچلی منزلیں ہیں وقال تعالی تعالیٰ کلو قلیلا انکم مجرمون ہاں تھوڑا کھا لو اور مزے اڑا لو تم لوگ مجرم ہو یہ لوگ جانوروں کی طرح کھانے پینے کے بعد ان قریب دوزخ کے ایندھن بننے والے ہیں والذین کفروا یتمتعون کما تاکل الانعام لهم اے اللہ اگر ہدایت ان لوگوں کے مقدر میں ہے تو ان کو ہدایت نصیب فرما کر مسلم امہ پر رحم فرما اور اگر ہدایت ان کے نصیب میں نہیں ہے تو ان کو ہلاک فرما کر مسلم امہ پر رحم فرما عام مسلمانوں کے ذہن میں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ سپر پاور ہے پرویز نے حکمت و تدبر سے کام لیتے ہوئے پاکستان کو بچایا ہے ورنہ پاکستان بھی ایٹمی طاقت ہے اگر پاکستان کا بس امریکہ پر چلتا تو پاکستان کبھی بھی امریکہ کا ساتھ نہ دیتا اس میں شک نہیں ہے کہ امریکہ اس وقت دنیا میں مانی ہوئی طاقت ہے لیکن سپر پاور یعنی عظیم طاقت صرف اللہ جل شانہ کی ذات ہے الا ان القوت للہ جميعا امریکہ کو سپر پاور قرار دینا دماغ کی کمزوری اور عقیدے کی خرابی تو قرار دی جا سکتی ہے زمینی حقائق سے اس کا کوئی تعلق نہیں عراق میں آئے روز امریکیوں کی حضیمت اور شکست اس کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ امریکہ سپر پاور نہیں بلکہ صفر پاور ہے ہمیں تاریخ سے سبق حاصل کرنا چاہیے زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں روس جو ایک بھیڑیے کی مانند پوری دنیا پر حکمرانی کے خواب دیکھ رہا تھا اور پوری پوری ریاستوں کو نگلتا جا رہا تھا کیسے نہتے افغان مجاہدین کے حملوں سے دم دبا کر بھاگا اور اپنے مقبوضات سے اسے دستبردار ہونا پڑا سپر پاور صرف اللہ تعالی کی ذات ہے باقی سب سپر پاور ہیں لیکن بات مضبوط ایمان اور لازوال عزم کی ہے ورنہ جنرل ضیاء الحق مرحوم کے سامنے بھی روس نامی سرخ ریچھ منہ پھاڑے کھڑا تھا مگر انہوں نے ایمان جہاد فی سبیل اللہ کا حق ادا کرتے ہوئے پاکستان کو بھی بچایا اور افغانستان کو بھی بچایا جبکہ پرویز نامی مرتد نے جہاں جیتی جاگتی عمارت اسلامیہ کے خون میں ہاتھ رنگا لاکھوں مسلمانوں کو شہید بچوں کو یتیم اور عورتوں کو بیوہ کروایا وہاں پاکستان کو بھی سخت خطرات سے دوچار کیا سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگانے والے بزدل جرنیل نے پاکستان اور پاکستانی عوام کا قتل عام شروع کیا وزیرستان میں جنگ کے شعلے بھڑک اٹھے جس میں سینکڑوں فوجی جوانوں کو مردار ہونا پڑا پھر بلوچستان میں میزائل حملوں اور بم دھماکوں کا نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو گیا پرویز نے پاکستان کے ازلی دشمن انڈیا گائے کے پجاریوں کی پوجا کرنی شروع کر دی اقتصاد کا بیڑا غرق ہو گیا اور پاکستان کی عالمی ساتھ کی مضبوطی کا اندازہ اس کارٹون سے لگایا جا سکتا ہے جس میں امریکی فوجی نے ایک کتے کو پکڑ رکھا ہے جس پر پاکستان لکھا ہوا ہے جسے امریکی فوجی کہہ رہا ہے جاؤ اب بن لادن کو تلاش کرو یہ کارٹون واشنگٹن ٹائمز نے مئی دو ہزار پانچ کی اشاعت میں چھاپا پھر اخبار نے اپنی اس غلطی پر معذرت کر کے ایک بار پھر غلطی کی کیونکہ حقیقت کو چھاپنا غلط نہیں بلکہ حقائق کو چھپانا غلط ہے دل ہمارا بھی اس بے عزتی پر جلتا ہے اور اس توہین پر کڑتا ہے لیکن واشنگٹن ٹائمز اخبار پر غصہ نکالنا کہاں کا انصاف ہے احتجاج تو اس بغیرت پرویز کے خلاف ہونا چاہیے جس کی امریکہ کے سامنے جی حضوری کو اخبار نے کارٹون کی شکل میں اجاگر کیا ہے جس وقت جنرل ضیاء الحق نے اپنے مسلمان بھائیوں کی حمایت کا اعلان کیا تھا اس وقت تو پاکستان باقاعدہ ایٹمی قوت بھی نہیں تھا جبکہ اب پاکستان پورے عالم اسلام میں واحد ایٹمی طاقت ہے لیکن اس کے باوجود پرویز اور اس کے ہم آوازوں نے اپنے نہتے افغان مسلمان بھائیوں کو امریکہ اور اتحادیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا اور چیخنے چلانے لگے نقشہ ان تصیبنا دائرہ اگر ہم امریکہ کا ساتھ نہیں دیں گے تو ہم دنیا میں تنہا رہ جائیں گے اور ہمیں پتھر کی دنیا میں دکھیل دیا جائے گا یہ بھی منافقین کی صفت ہے کہ مشکل حالات میں اپنے ساتھیوں کو چھوڑ دیا جائے یہاں مسئلہ امریکہ اور پاکستان کی قوت کا عدم موازنہ اور برابر نہ ہونا نہیں ہے ویتنام کا قصہ زیادہ دور نہیں ہے ایک غریب اور کمزور ملک ہونے کے باوجود انہوں نے امریکہ کو اٹھاون ہزار لاشوں کا تحفہ دیا اور نہ جانے گم نام کتنے ہیں یہاں مسئلہ ایمان اور عقیدے کا ہے پرویز اور اس کے خبیص چیلے ایمان کی نعمت سے کافی پہلے فارغ ہو چکے ہیں اب یہ پاکستان کے اہل ایمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس غدار دین و ملت سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے جان و مال کی قربانیوں کی تاریخ رقم کریں آخر جس زہر کے پیالے کو ہم اور آپ آہستہ آہستہ پی کر موت کی طرف جا رہے ہیں اسے اپنے ہاتھ سے پھینک کیوں نہیں دیتے اصل بات یہ ہے کہ جب تک دل نہ بدلے گا جسم کی توانائی اور تبدیلی سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہا جاتا ہے کہ ایک چوہے کی ایک جادوگر سے دوستی ہو گئی تو چوہے نے کہا یار جادوگر مجھے بلی سے بہت ڈر لگتا ہے تم مجھے بلی بنا دو چنانچہ جادوگر نے اسے بلی کی شکل میں بدل دیا چند روز بعد پھر چوہے نے شکایت کی یار مجھے کتے سے ڈر لگتا ہے چنانچہ چوہا کتا بنا دیا گیا پھر چوہے نے بھیڑیے سے خوف کی شکایت کی جادوگر نے اسے بھیڑیا بنا دیا پھر اس نے شیر سے ڈرنے کی شکایت کی جادوگر نے اسے شیر بنا دیا لیکن اب اس نے پھر شکایت کی یار جادوگر مجھے اب اصلی شیروں سے ڈر لگتا ہے تو جادوگر نے اسے کہا ابے چوہے میں تیری شکل تو بدل سکتا ہوں لیکن تیرا دل نہیں بدل سکتا یقیناً تو چوہے کا دل لے کر شیر نہیں بن سکتا یہی وجہ ہے کہ تمام تر جنگی ساز و سامان توپ ٹینک طیاروں اور ہیلی کاپٹروں کے باوجود امریکی اتحادی چوہے عراق افغانستان اور وزیرستان میں شیر نہ بن سکے چند سو مجاہدین کا مقابلہ کرنے پر یہ امریکی غلام قادر نہیں کیونکہ چوہوں کو جادوگر امریکہ نے نان نیٹو قوت بنا کر کمانڈوز میرین کا لباس تو پہنا دیا ہے لیکن عراق کے صحراؤ افغانستان کی چوٹیوں اور وزیرستان کے دروں میں بیٹھے خدائی اصلی کمانڈوزوں سے یہ اتحادی چوہے خوف زدہ ہیں کیونکہ یہ فوج ایمان تقوا جہاد فی سبیل اللہ سے دستبردار ہو کر ایمان بر امریکہ تقوا ازبش اور جہاد فی سبیل شیطان کا شعار اپنا چکی ہے جو فوجی اسلامی ذہن رکھنے والے تھے اور پاک فوج کو اسلامی فوج تصور کرتے تھے انہیں دباؤ میں رکھا جا رہا ہے قتل کرایا جا رہا ہے جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے یا اپنے اپنے گھروں میں ان مخلص ایماندار فوجیوں کو نظر بند رکھا جا رہا ہے ڈاکٹر عبد القدیر خان جنہوں نے پاکستان کو پوری دنیا اور عالم اسلام میں ایک ممتاز مقام دلانے کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی انہیں اور ان کے ساتھیوں کو پوری دنیا میں رسوا کرنے کی کوششیں جاری ہیں اس لیے ایٹمی قوت ہونے کے باوجود روز بروز پاک فوج اور عزیز وطن پاکستان کی ساکھ گرتی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ ایمان والے اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت اور کفار شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں فقاتلوا اولیاء الشیطان بس ایمان والو شیطان کے دوستوں کے خلاف لڑو ان قید الشیطان کان ضعیفا یقینا شیطان کی تدبیر کمزور ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم امریکہ کی بات ماننے پر مجبور ہیں فوج اور سول حکام کہتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں تو سن لیجئے ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل فرمایا ہے کہ جب مدینے کی طرف مسلمانوں نے ہجرت کی تو چند لوگ مکے ہی میں رہ گئے وہ خفیہ مسلمان تھے کافروں کو ان کے اسلام کا علم نہیں تھا چنانچہ جب جنگ بدر کا اعلان ہوا تو مجبوراً انہیں بھی کافروں کے لشکر کے ساتھ جانا پڑا مجبوری یہی تھی اگر لشکر مشرقین کے ساتھ نہیں جاتے ہیں تو رات فاش ہو جانے کا خطرہ ہے جنگ میں بعض ان میں سے مارے گئے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے افسوس کا اظہار کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان مقتولین کے لیے دعائے مغفرت کی درخواست کی جس پر صورت نساء کی نازل ہوئی ان لدیاں توفع انفسهم اپنے آپ پر ظلم کرنے والوں کی روح قبض کرتے ہوئے فرشتوں نے پوچھا فیم کن تم تم لوگ کس حال میں تھے وہ کہنے لگے فی الارض ہم زمین میں مجبور تھے تو فرشتوں نے کہا الم تکن اللہ کہ اللہ کی زمین بڑی کشادہ نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے جہنم ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دو ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے پھر اللہ جل جلالہ نے اس عمومی حکم سے ایسے کمزور مردوں عورتوں اور بچوں کو مستثنا قرار دیا جو کوئی تدبیر نہیں کر سکتے یا راستہ نہیں پہچانتے کیا یہ فوجی پولیس اور سول حکام جو القاعدہ اور اپنے مظلوم بھائیوں کو گرفتار کر کر کے امریکہ اور دیگر تاغوتی قوتوں کے حوالے کر رہے ہیں دوزخ کی آگ سے روز قیامت بچ جائیں گے ہرگز نہیں کیونکہ یہ کمزور اور نادان لوگ نہیں ہیں جنہیں اللہ تعالی نے مجبور قرار دیا ہے چنانچہ شیخ الاسلام سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کے فتوی کے مطابق جو فوجی پولیس یا سول حکام مجاہدین کے خلاف کارروائی کو جائز خیال کرتے ہیں اور ان کا قتل حلال تصور کرتے ہیں وہ کافر ہیں اور جو اپنے آپ کو مجبور سمجھتے ہیں وہ فاسق و فاجر ہیں اور اس قابل ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں اور انہیں جہنم سے نہ نکالا جائے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے آمین بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ ہم القاعدہ کے خلاف جنگوں میں شریک تو ہوتے ہیں لیکن اسٹیٹ فائر نہیں کرتے بلکہ ہوائی فائرنگ کرتے ہیں تو یہ بہانے تراشیاں بھی ازر لنگ اور مرغے کی ایک ٹانگ والے قصے ہیں اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سواد قوم فہو منہم جو کسی قوم کی تعداد میں اضافہ کرے وہ بھی انہی میں سے ہے دیگر مسلمانوں پر اسلحہ تاننا انتہائی خطرناک جرم ہے جس سے انسان کا خون حلال ہو جاتا ہے امام جساس رحمہ اللہ احکام القرآن میں لکھتے ہیں کہ اس بات میں علماء کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص مسلمانوں پر اسلحہ تان لے مسلمانوں پر اسے قتل کرنا واجب ہے رحمان اور شیطان کو ایک وقت میں راضی کرنے کی کوشش کرنے والے مسلمان نہیں ہیں کعبے کا طواف کیا گنگا کا اشنان بھی کعبے کا طواف کیا گنگا کا اشنان بھی راضی رہے رحمان خفانہ ہو شیطان بھی آدھا مسلمان آدھا کافر کے اسلام میں کوئی گنجائش نہیں انسان یا مسلمان ہوتا ہے یا کافر ایک تیسرا بھی ہوتا ہے جو غالب آنے والی جماعت کے ساتھ ہوتا ہے اسے شریعت میں منافق کہا جاتا ہے مسلمان غالب آ جائے تو مسلمانوں کے ساتھ اور کافر غالب آ جائیں تو کافروں کے ساتھ مذہب بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا یعنی منافقین کسی کے نہیں ہیں اے میرے مسلمان بھائیوں بہنوں امریکہ اسلام دشمن سامراج ہے اس کے خلاف جہاد کرنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کتب علیکم القتال کرہ لکم تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے جب کہ وہ تمہیں طبعا ناپسند اور ناگوار ہے جیسے اللہ تعالی نے عقیم الصلاح کہہ کر نماز کو فرض فرمایا ہے آت الزکاہ کہہ کر زکات کو فرض فرمایا ہے ولی اللہ سے فرما کر حج بیت اللہ کو فرض فرمایا ہے اور یا ایوہ الذین کتب علیکم الصیام فرما کر رمضان کے روزے فرض فرمائے ہیں اسی طرح اللہ رب العزت نے کتب علیکم القتال فرما کر اللہ کی راہ میں لڑنے کو فرض فرمایا ہے اور جیسے نماز زکوٰۃ روزہ حج ہر بالغ و عاقل مسلمان پر فرض عین ہے بالکل اسی طرح اس وقت جہاد بھی ہر بالغ و عاقل مسلمان پر فرض عین ہے جو بھی جہاد کی فرضیت کا انکار کرے وہ کافر ہے اور جو بغیر کسی شرعی عذر کے جہاد میں شریک نہ ہو وہ گناہ گار ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ قاتل المشرقین کما و قاتل مشرقین کے خلاف سب اکٹھے ہو کر لڑو جیسے وہ سب تمہارے خلاف اکٹھے ہو کر لڑتے ہیں چنانچہ جیسے امریکہ مسلمانوں اور مجاہدین کا دشمن ہے بالکل ویسے ہی افغان فوجی عراقی فوجی یا پاکستانی فوجی مسلمانوں اور مجاہدین کے دشمن ہیں ان سے جنگ کرنا ان فوجیوں کو مردار کرنا ان پر فدائی حملے کرنا جائز ہی نہیں بلکہ واجب اور فرض ہے کیونکہ ان حکومتوں اور ان کے چاپلوس غدار فوجیوں نے یہ اعلان کر رکھا ہے کہ وہ بش نامی سور کے ساتھ ہیں جس نے پوری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف سلیبی جنگوں کا آغاز کر رکھا ہے ان امریکیوں اور بش کے اتحادیوں کے خلاف جنگ کرنا ہر اس شخص پر فرض ہے جو لا الہ الا اللہ پڑھ کر اللہ تعالی کی توحید کا اقرار اور محمد الرسول اللہ کہہ کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا اعتراف کرتا ہو اس بات کو یہاں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ پوری فوج غدار یا امریکی فوجیوں کے بوٹ پالش کرنے اور ان کے تلوے چاٹنے کو سرمایہ افتخار نہیں سمجھتی بلکہ ان میں اچھے لوگ بھی موجود ہیں وہ اچھے فوجی کون ہیں وہ اچھے فوجی وہ ہیں جو اپنے ماٹو ایمان تقوا جہاد فی سبیل اللہ سے بال برابر بھی نہیں ہلے اور اچھے فوجی وہ ہیں جو مسلمان بھائیوں کے خلاف لڑنے کی بجائے کورٹ مارشل کو ترجیح دے کر شہادت کی راہ اختیار کرتے ہیں اچھے فوجی وہ ہیں جو مجاہدین کے خلاف جاسوسی نہیں کرتے ان کی گرفتاری میں مدد نہیں دیتے بلکہ ضرورت پڑ جائے تو اپنی ایمانی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے اپنے مجاہد بھائیوں کو پناہ دیتے ہیں اچھے فوجی وہ ہیں جو کافروں ہندوؤں اور اور امریکیوں کے خلاف لڑتے ہوئے اپنی جانیں قربان کرنا چاہتے ہیں اور اپنے بھائیوں کے خلاف لڑتے ہوئے مردار نہیں ہونا چاہتے الحمد کہ کے اب بھی ایسے جوانوں کی کمی نہیں جو اچھے فوجی بن کر دین کی خدمت کر رہے ہیں اور مجاہدین کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں جن پر تاریخ اسلام کو فخر ہے اور جو اچھے نہیں بننا چاہتے ان کی خاطر و مدارات کا انتظام بھی خداوند قدوس کی نصرت و مدد اور فضل و کرم سے موجود ہے الحمد للہ بنعمته تتم الصالحات اللهم لولا انت ما اهتدينا اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فانزلا سكينة علينا وثبت الاقدام ان لاقينا ان الاعداء قد بغوا علينا اذا ارادوا رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم فرماتے ہیں جاہد المشرکین الفنت اموالکم و و ایدیکم مشرقین کے خلاف اپنی دولت اپنی زبان اور اپنے ہاتھوں سے جہاد کرو اے غلامان محمد سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم اٹھو اپنے دین کی مدد کرو اور جو خدمت بھی دین کی کر سکو اس سے دریغ نہ کرو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو اپنی زبان سے حق بولو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر بیٹھے ہو اور حق بولتے ہوئے گھبراتے ہو حالانکہ افضل ترین جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سعید الشہدا یعنی شہیدوں کے سردار دو ہیں ایک سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک وہ شخص جو ظالم بادشاہ کے سامنے حق بیان کرے جس پر اسے شہید کر دیا جائے کون ہے جو شہدا کی سرداری کا تاج روز محشر خداوند قدوس کے حضور اپنے سر پر سجانا چاہتا ہے آگے بڑھے اور استاد محترم حضرت مولانا مفتی نظام الدین شامزی رحمہ اللہ کی زندہ کردہ سنت کو اپنے خون سے دوام بخشے اے اللہ استاد محترم کی شہادت کو قبول فرما ان کے مبارک خون کے طفیل ان کے استاذوں اور شاگردوں کو حق بولنے کی توفیق عطا فرما ایسا حق جو ایوان کفر کو لرزا دے اور وائٹ ہاؤس کو ہلا کر رکھ دے آمین اور اپنے ہاتھوں سے جہاد کریں کیونکہ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق افضل ترین مجاہد وہی ہے جو خود بھی راہ خدا میں کٹ جائے اور اس کا گوڑا بھی کٹ جائے جو حضرات اپنے آپ کو وارثان انبیاء قرار دیتے ہیں یہ ان کا فرض منصبی ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی راہ میں لڑنے کی ترغیب دیں اور مسلمانوں کو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے ابھاریں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایوہ النبی حرض المؤمنین علی القتال اے نبی مومنین کو قتال فی سبیل اللہ کے لیے اباریے اور خود بھی مجاہدین کے ساتھ شانہ بشانہ شریک ہوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فقاتل اللہ اے نبی لوگ لڑیں یا نہ لڑیں آپ ضرور اللہ کی راہ میں لڑیے وہ ہر دل مومنین اور مومنین کو كفروا عن قریب کافروں کی قوت کو اللہ توڑ کر رکھ دے گا واللہ اشد واشد تنکیلا اور اللہ تعالی بہت زور والا اور سخت عذاب دینے والا ہے لیکن جو لوگ اپنی اس ذمہ داری کو ادا نہیں کرتے بلکہ حقائق کو چھپاتے ہیں ان کے لیے وعیدے بھی انتہائی سخت ہیں اس لیے کہ اہل علم سے اللہ جل جلالہ نے یہ عہد لیا ہے کہ وہ حقائق کو بیان کریں گے اور نہیں چھپائیں گے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ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 کے بدلے گمراہی اور مغفرت کے بدلے عذاب کو اختیار کر رہے ہیں تعجب ہے کہ یہ دوزخ کی آگ کو بہت زیادہ برداشت کرنے والے ہیں أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار نیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے من سئل عن علم علمه فكتمه الجم بلجام من نار يوم القيامه جس کسی سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے جسے وہ جانتا ہو لیکن وہ اسے چھپاتا ہو اس کا اظہار نہ کرتا ہو روز قیامت اسے آگ کی لگام لگائی جائے گی اب صورت حال کیا ہے پوری دنیا میں امریکہ اور اس کے اتحادی مسلمانوں کا قتل عام کیے جا رہے ہیں اور مجاہدین اسلام کو دہشت گرد قرار دے کر جیلوں میں ٹھونسا جا رہا ہے ماؤ بہنوں کی عصمت دئی کی جا رہی ہے شاعر اللہ کی توہین اور قرآن پاک کی بے حرمتی کی جا رہی ہے لیکن علماء اسلام خاموش بیٹھے ہیں حالت اتنی بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے کہ لوگ امریکی اور اس کے پاکستانی عراقی اور افغانی اتحادیوں سے تنگ آ کر علماء کرام سے فتویٰ پوچھتے ہیں تو انہیں حالات کی خرابی کا سبق پڑھا کر خاموش رہنے کی تلقین کی جاتی ہے بعض علماء کرام افغانستان میں جاری جنگ کو جہاد قرار دیتے ہیں لیکن جب اسی جنگ کے شعلے پاکستان کی طرف لپکنے لگتے ہیں تو اسے فساد قرار دے دیا جاتا ہے اگر پاکستانی فوجی قرآن پڑھتے ہیں تو افغان فوجی انجیل یا زبور تو نہیں پڑھتے وہ بھی تو قرآن پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں وہاں امریکی بندر کرزئی بیٹھا ہوا ہے تو یہاں بھی امریکی سور پرویز بیٹھا ہوا ہے آخر ان دونوں میں شرعی اعتبار سے کیا فرق ہے افغان فوجی بھی اتحادی فوج ہیں پاکستانی فوجی بھی امریکی اتحادی فوج ہیں آخر ان میں امتیاز کیا ہے آخر کیا وجہ ہے کہ فلسطین میں ہونے والے فدائی حملوں کو تو مانا جاتا ہے اور مجاہد کو شہید کہا جاتا ہے لیکن عراقی مجاہدین کے فدائی حملوں کو خودکشی قرار دیا جاتا ہے اور ان جام باز فدائیوں کو دہشت گرد اور شہیدوں کو نامناسب الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے اگر فلسطین میں اسرائیلی یہودی قوتیں قابض ہیں تو کیا عراق میں آئے ہوئے امریکی مہمان ہیں جن کا اکرام کرنا اور ان کے انسانی حقوق کا احترام کرنا عراقیوں پر فرض ہے یہ عجیب منطق ہے جو عامت المسلمین کی سمجھ سے بالا تر ہے اے علماء کرام آپ حضرات مسلمانوں کے اساتذہ ان کے رہبر و رہنما اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں اگر آپ حضرات عامت المسلمین اور خصوصاً مجاہدین کی ٹھیک ٹھیک رہنمائی نہیں فرمائیں گے تو خطرہ ہے کہ ایک تکفیری فرقہ آپ کے آس پاس بھی پیدا ہو جائے جس کا مشن نعوذ باللہ علماء کرام کا قتل عام ہو اللہ ان نسینا او اخطأنا حق چھپانے کے اس جرم سے بچنے کا راستہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مبارک کلام میں بیان فرمایا ہے رحیم حق کو چھپانے والے علماء کرام پہلے اپنے جرم سے توبہ کریں اپنی اصلاح کریں اور پھر حق کو واضح کر کے بیان کریں تو اللہ رب العزت ان کی توبہ قبول فرمائے گا اے علماء کرام اے مدارس و مساجد کے بلبلو آپ حضرات کو نصیحت کرتے ہوئے اپنے آپ سے شرم آتی ہے حیا آتی ہے یہ آپ حضرات کو سبق نہیں پڑھایا جا رہا بلکہ یاد دہانی کرائی جا رہی ہے اس لیے کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے ذکر اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدین شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات آہ دل جل رہا ہے آنکھیں رو رہی ہیں زبان گم ہوئی جاتی ہے لیکن کوئی امام احمد بن حنبل امام ابن تیمیہ امام ابو حنیفہ مولانا محمد قاسم نانوتوی شیخ الہند محمود حسن دیوبندی شیخ العرب والعجم سید حسین احمد مدنی اور استاد محترم مولانا مفتی نظام الدین شامزی رحمہ اللہ کا حقیقی وارث اور جانشین میدان عمل میں دکھائی نہیں دیتا اے مسلمانوں اے ایمان والو اللہ جل جلالہ فرماتا ہے نصر من اللہ اللہ و فتح قریب المؤمنین مدد تعالی کی طرف سے ہے اور غلبہ نزدیک ہے اور ایمان والوں کو نصرت و فتح کی خوشخبری سنا دیجئے یہ خوشخبری مومنین کے لیے ہے جو صبر و ثبات اور استقامت کے ساتھ جہاد میں لگے رہتے ہیں یہ خوشخبری منافقین متربسین یا مرتدین کے لیے نہیں ہے جو گرگٹ کے مانند رنگ بدلتے رہتے ہیں اے مومنین آپ اللہ جل جلال کی نصرت و امداد کا نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں آپ روس نامی سپر پاور کو صفر پاور میں تبدیل ہوتا دیکھ چکے ہیں ان قریب امریکہ کی تباہی اور مجاہدین کا غلبہ بھی دیکھ لیں گے انشاء اللہ یہ اللہ تعالی کی امداد ہی ہے کہ مجاہدین باوجود تعداد کی کمی اور ناقص اسلحوں کے کفار کے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں چنانچہ پوری دنیا کے مسلمانوں پر اپنی اپنی استطاعت اور قدرت کے مطابق جانی مالی اور لسانی جہاد فرض عین ہے چاہیے کہ مسلمان آگے بڑھیں اور اپنے دین کی مدد کریں اللہ تعالی ہماری امداد فرمائے گا اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ حق ہے یا ایوہ الذین ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جمع دے گا اللہ جس کی چاہے مدد کرتا ہے وہ زوراور مہربان ذات ہے بنصر اللہ انصر من یشاء وہو العزیز الرحیم اس کا وعدہ برحق ہے جو ضرور پورا ہو کر رہے گا وعد اللہ لا يخلف اللہ وعدہ ولیکن اکثر الناس لا يعلمون نقص اور کمی ہمارے اندر ہے کمزوری ہم میں ہے اللہ تعالیٰ کے وعدے میں کوئی خامی نہیں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون ہم دنیا کی ظاہری زندگی میں مست اور آخرت کی ابدی زندگی کی تیاری سے غافل ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی تو دنیا کی کوئی قوت کوئی پاور ہمیں شکست نہیں دے سکتی ہمیں مغلوب نہیں کر سکتی اللہ فلا غالب لکم اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا لیکن اگر خدا نخواستہ ہم اپنی موجودہ غفلت اور گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نگاہوں سے گر جائیں تو پھر ہماری کوئی خیر نہیں وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے کیا خوب فرمایا ہے فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار اب بھی جنگ بدر جو تاریخ اسلام کی پہلی باقاعدہ جنگ تھی ویسی ہی فضا اگر اب بھی پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آ کر رہے گی جیسے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی جنگ بدر میں نصرت و امداد کی تھی بالکل ویسے ہی نصرت و امداد آج بھی آ سکتی ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری اس وقت مدد فرمائی تھی جب تم کمزور تھے تاکہ تم شکر ادا کرو بس اللہ تعالی سے ڈرتے رہو غزوہ بدر کا قصہ کیا تھا جو ہزار کے مسلح کیلو کانٹے سے تیار لشکر کے سامنے تین سو تیرہ نہتے مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی جنگ بدر میں مسلمانوں کا آپس کا رشتہ کیا تھا جنگ بدر میں مسلمانوں کا آپس کا رشتہ اسلام تھا قومیت لسانیت یا وطنیت کا کوئی بدبودار نعرہ نہیں تھا صرف اعلاء کلمت اللہ یعنی اسلام کو غالب کرنا ان کا مقصد تھا سب سے پہلے اسلام اور مسلمان ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا نعرہ تھا ان کا نعرہ سب سے پہلے پاکستان جیسا بدبودار نعرہ نہیں تھا ہم بھی جب تک سب سے پہلے مسلمان نہیں بنیں گے بلکہ پہلے پختون پنجابی سندھی اور بلوچ کہلوائیں گے پھر پاکستانی پھر تیسرے درجے میں مسلمان کہلوائیں گے تو اس موجودہ ذلت و خاری کی زندگی سے ہم کبھی بھی نہیں نکل سکتے کہ آپ نہیں دیکھتے کہ مغربی ممالک آپس کے ہزاروں اختلافات کے باوجود کیسے ایک صف میں متحد ہو کر اسلام کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود کرنے کے نقشے اور پروگرام پر عمل پیرا ہیں حالانکہ یہودی عیسائیوں سے اور عیسائی یہودیوں سے سخت بغض و عناد اور نفرت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وقالت وقالت لیست الیہود یعنی یہودی اور عیسائی ایک دوسرے کے دین کو باطل قرار دیتے ہیں آپ کو تعجب ہوگا کہ یہود عیسائیوں کی مذمت میں اس حد تک آگے ہیں کہ وہ عیسیٰ علیہ سلاۃ والسلام کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ولد الزنا اور حضرت اما مریم علیہ السلام کو نعوذ نعوذ باللہ باللہ ثم من ذالک زانیہ اور فاحشہ قرار دیتے ہیں اور یہی وہ یہود ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کو قتل کرنے کی ناکام کوشش کی دوسری جانب عیسائیوں نے بھی یہود دشمنی میں بدترین تاریخ رقم کی ہے بدنام زمانہ ہٹلر جرمنی کا ایک عیسائی حاکم تھا جس نے مذہب کی بنیاد پر لاکھوں یہودیوں کو زندہ آگ میں جلایا لیکن آج وہی یہودی اور عیسائی مذہبی ملی علاقائی اور اقتصادی اختلافات کے باوجود مسلمانوں کے خلاف متحد ہو کر سرگرم عمل ہیں جبکہ ایک اللہ کے بندے ایک نبی کے امتی سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک کتاب کے حامل مسلمان ایک نہیں بھائی بھائی نہیں وائے افسوس بلکہ اپنے ہی بھائی کا گلا کاٹ کر بش کی خدمت میں پیش کرتا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہم نے بہت عظیم کردار ادا کیا اور سات سو سے زائد مجاہدین کو ہم نے امریکہ کے حوالے کیا پھر بش گڈ بوائے کہہ کر اس کی پیٹ تھپ تھپاتا ہے جاؤ موتی اب بن لادن کو بھی تلاش کر کے لاؤ اے مسلمانوں ہمارا آپس کا رشتہ اسلام ہے جو مسلمان ہے وہ ہمارا بھائی ہے اور جو مسلمان نہیں وہ ہمارا بھائی نہیں چاہے وہ اپنا پختون اپنا پنجابی اپنا سندھی اور اپنا بلوچ ہی کیوں نہ ہو بلکہ وہ اپنا چچا زاد یا اپنا ماموزاد ہی کیوں نہ ہو یہاں تک کہ وہ اپنا حقیقی بھائی بیٹا یا باپ ہی کیوں نہ ہو اللہ جل جلال کا ارشاد ہے یا ایوہ الذین لا تتخذوا استحبوا الكفر اے ایمان والو ایسے باپ اور اپنے بھائیوں سے دوستی مت کرو جو ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کرتے ہیں اور اسے ترجیح دیتے ہیں اور جو اس حکم کے بعد بھی ان باپ بھائیوں کی دوستی اور محبت سے باز نہ آئے وہ ظالم ہیں حد سے گزرنے والے ہیں ہمارا اساسی نظریہ اور بنیادی عقیدہ سب سے پہلے اسلام ہے اور ہمارا آپس کا حقیقی تعلق اور اصلی رشتہ اسلام ہے دوسرے تعلقات اور رشتوں کے نمبر دوسرے تیسرے ہیں جب تک ہم اس عقیدے اور ایمانی رشتے کو نہیں سمجھیں گے نہیں اپنائیں گے منافقین مرتدین اور مومنین میں فرق نہیں کریں گے اس وقت تک ہم پرویز کرزئی جیسے مرتد حکمرانوں کے چنگل اور شکنجے سے آزاد نہیں ہو سکتے جو پوری دنیا میں ہمارے مسلمان بھائیوں بیٹوں کا خون چوس رہے ہیں ان پر انسانیت سوز مظالم ڈا رہے ہیں اور کافروں کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے کبھی خانہ تلاشی کرتے ہیں کبھی سلویشتی یعنی لشکر بناتے ہیں اور کبھی ملیشیا فوج اور خاصادار دار فورس کے ذریعے مجاہدین کے خلاف لڑتے ہیں مسلمان بھائیو مسلمان ہمارا بھائی ہے کافر منافق اور مرتد ہمارے بھائی نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لا تجد قوما يؤمنون باللہ والیوم الآخر وادون من حاد اللہ ورسولہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ اور یوم قیامت پر ایمان رکھنے والوں میں ایسے لوگ نہیں پائیں گے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں کے ساتھ دوستی کرتے ہوں ولو کانو آبا اگرچہ وہ مخالفین مسلمانوں کے باپ ہی کیوں نہ ہو او ابنا یا ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہو او اخوانہم یا ان کے بھائی ہی کیوں نہ ہو او عشیرتہم یا ان کے رشتہ دار اور قبیلے والے ہی کیوں نہ ہو اولئک بلاکت اللہ فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ ان مومنین کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو نقش کر دیا ہے اور اپنے نور سے ان کی مدد کی ہے الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا اور اللہ تعالی انہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی رضی اللہ عنہم عنہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوئے اللہ حزب اللہ یہ مومنین جو اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی کرتے ہیں اللہ کی جماعت ہیں اللہ ان حزب اللہ هم المفلحون خبردار اللہ ہی کی جماعت کامیاب جماعت ہے جو لوگ اللہ تعالی کی اس کامیاب جماعت میں داخل ہونا چاہتے ہیں انہیں لوگوں سے اللہ کے واسطے دوستی کرنی ہوگی اور اللہ کی خاطر دشمنی کرنی ہوگی اور اس اسلامی اور دینی رشتے کی حفاظت کی خاطر دوسرے تمام خاندانی علاقائی لسانی اور نسلی رشتوں کو قربان کرنا ہوگا اس کے برعکس جو اپنی قوم اور اپنے ملک کی خاطر مارا جاتا ہے اسلام اور مسلمان اس کا نصب العین نہ ہو وہ شہید نہیں ہے بلکہ وہ جہنمی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من دعا الى عصبیت فلیس منا ومن مات على عصبیت فلیس منا جو قومیت کی طرف لوگوں کو بلائے وہ ہم میں سے نہیں اور جو قومیت پر مارا جائے وہ ہم میں سے نہیں یعنی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیشنلیوں اور قوم کی خاطر مرنے والوں کو اپنی امت سے خارج قرار دے رہے ہیں چنانچہ جن کا نعرہ قوم قوم قوم ہو اسلامی انقلاب اور نفاذ اسلام کی انہیں کوئی فکر نہ ہو تو انہیں اپنے ایمان کی خبر لینی چاہیے جنگ احد میں خزمان نامی ایک مشرق بھی مسلمانوں کی طرف سے کفار مکہ کے خلاف جنگ میں شریک ہوا اس نے بڑی بہادری دکھائی کفار مکہ کے تین عالم بردار بہادروں کو اس نے قتل کیا جنگ میں خزمان زخمی ہو گیا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس سے پوچھا تو جذبہ اسلام سے لڑا تھا یا اپنی قوم کے لیے لڑا تھا تو اس نے کہا نہیں ہرگز نہیں بلکہ میں اپنی قوم کے لیے لڑا تھا اپنے وطن کے لیے لڑا تھا پھر وہ مر گیا تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا فی النار یعنی خزمان جہنم میں ہے یہ اس شخص کا حال اور انجام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لشکر میں مارا گیا تھا ذرا غور کیجئے اب جو لوگ امریکہ کے جھنڈے تلے اتحادی لشکروں میں مارے جا رہے ہیں ان کا انجام کتنا بدتر اور بھیانک ہوگا جو وطن کے دفاع کے نام پر مخلص مجاہدین کے خلاف جاسوسی یا فوجی کارروائیاں کرتے ہیں اللہ عز و جل ہم سب کی حفاظت فرمائے آمین اے مسلمانوں مخلص وہ ہے جو آزمائشوں پر پورا اترتا ہو امتحان میں کامیاب ہوتا ہو آزمائشوں سے اللہ تعالی ہم سب کو بچائے لیکن لیکن اگر خدا نخواستہ آپ کا اپنا بھائی اپنا بیٹا یا والد فوج میں ملیشیا میں یا خاصادار فورس میں یا آئی ایس آئی میں ہو شمالی اتحاد یا صلیبی اتحاد میں ہو اور مجاہدین کے خلاف جاسوسی یا آپریشنز میں حصہ لیتا ہو خدا نہ کرے اگر ایسا آپ کا انتہائی قریبی دوست ہو تو آپ کیا کریں گے آپ کیا کریں گے ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے آپ کیا کریں گے یہ ایمان کا امتحان ہے ایسے امتحانات میں انبیاء کرام علیہ السلام اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور مومنین و مخلصین کیسے کامیاب ہوئے انہوں نے کیا کردار ادا کیا ذرا غور سے سنیے گا میں سناتا جاؤں اور آپ سنتے جائیے اور اپنے ایمان کی آزمائش کرتے جائیے حضرت نوح علیہ السلاط وسلام نے جب طوفان میں اپنے بیٹے کو غرق ہوتے دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے فریاد کی رب ان نبنی اے ربا میرا بیٹا ڈوب رہا ہے اے اللہ آپ نے میرے خاندان کو بچانے کا سچا وعدہ کیا ہے میرا بیٹا بھی تو میرے خاندان کا ایک فرد ہے تو اللہ جل جلالہ نے جواب دیا یا نوح انہو لیس من اہلک اے نو تمہارا بیٹا تمہارے خاندان میں سے نہیں ہے انہ عمل غیر صالح کیونکہ اس کا عمل درست نہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے دین کی خاطر اپنے باپ کو اپنے وطن اور اپنے گھر بار کو چھوڑ کر راہ خدا میں ہجرت کی کیونکہ ان کا والد اظہر بت پرست تھا اور بت تراشی کرتا تھا اور بادشاہ کا مقرب آدمی تھا لیکن ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو میرا باپ ہے بلکہ ان سب کو چھوڑ چھاڑ کر اللہ تعالی کی محبت کو اختیار کیا اور اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا مگر دین کے معاملے میں سودے بازی نہیں کی تبھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ابراہیم کان امتن قانتن للہ حنیفہ ولم یق من المشرقین اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو محض ایک فرد کو پوری امت کے قائم مقام قرار دیا عورتوں کے واقعات بھی مسلمان بہنوں کے لیے بیان کر دیتا ہوں تاکہ انہیں بھی اپنی مذہبی اور دینی ذمہ داریوں کا احساس ہو نوح علیہ السلام اور لوت علیہ السلام جیسے جلیل القدر انبیاء کرام علیہم السلام کی بیویوں کو بھی عذاب کا شکار ہونا پڑا کیونکہ انہوں نے دین الہی کو قبول نہیں کیا تھا جبکہ فرعون جیسے سرکش و کافر کی بیوی کو نجات ملی کیونکہ وہ مؤمنہ تھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا ابو طالب کے لیے دعائیں مغفرت کی اجازت نہیں دی گئی اور نہ ہی عامت المسلمین کو کافر رشتہ داروں کے لیے دعائیں مغفرت کی اجازت ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم کیونکہ مسلمانوں کا آپس کا بنیادی رشتہ اسلام ہے پھر دوسرے رشتوں کی باری ہے ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا تھا اس پر اللہ تعالی نے لانت فرماتے ہوئے پوری صورت لہب نازل کی تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ ماله وما کسب سیصلا نارا ذات لہب سامعین گرامی قدر پھر آپ ذرا غور کیجئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اسلام کے رشتے کی کیسے حفاظت کی اور اس اسلامی رشتے کی حفاظت کی خاطر اپنے باپ بھائی اور بیٹوں تک کو قتل کرنے سے دریغ نہیں کیا کیونکہ وہ قرآن کی ان آیات کو سن کر پڑھ کر عمل بھی کیا کرتے تھے ان قرآنی آیات کو صرف یاد کرنے پڑھنے سننے سنانے اور دیواروں پر خطاطی کے لیے استعمال پر اکتفا نہیں کیا کرتے تھے بلکہ ہر قسم کی قربانی بھی دیتے تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں یہ عقیدہ مکمل طور پر موجود تھا کہ مسلمان سب سے پہلے مسلمان ہوتا ہے اور اس کی دوستی اور دشمنی صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے چنانچہ جنگ بدر میں حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد جراح کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے ماموں کو خود قتل کیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہیں اپنے بیٹے کو قتل کرنے کے لیے تلاش کرتی رہی اور حضرت اسید بن حدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ بدر میں اپنے بھائی کو خود قتل کیا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے جنگ بدر میں اپنے بھائی ابو عزیز جو کہ مشرق تھا کو دیکھا کہ ایک انصاری صحابی اسے قید کر رہا ہے تو مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے انصاری کو کہا اسے مضبوط باندھو اس کی ماں بہت مالدار ہے اسے چھڑانے کے لیے کافی پیسے دے گی یہ دیکھ کر ابو عزیز نے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو چیختے ہوئے کہا اے مصعب اے مصعب تم کیسے بھائی ہو میری حمایت کرنے کی بجائے مجھے گرفتار کروا رہے ہو تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے جذبہ ایمانی سے لبریز لہجے میں فرمایا ابو عزیز اب تم میرے بھائی نہیں ہو بلکہ یہ انصاری میرا بھائی ہے رضی اللہ و رضو عنہ عورتیں بھی اس عقیدے میں انتہائی پختہ تھیں حضرت ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے ان کے والد ابو سفیان صلح حدیبیہ کے بعد ملنے آئے اس وقت ابو سفیان مشرقین کے سردار تھے ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک بستر بچھا ہوا تھا ابو سفیان نے اس پر بیٹھنا چاہا تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے اسے نیچے سے کھینچ لیا تو ابو سفیان نے حیرت سے اپنی بیٹی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا کیوں بیٹی کیا یہ بستر میرے قابل نہیں ہے تو ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جی ہاں آپ اس بستر پر بیٹھنے کے قابل نہیں ہیں کیونکہ یہ بستر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے جب کہ آپ مشرق ہیں نجس ہیں فتح مکہ کے بعد ابو سفیان مسلمان ہو گئے تھے رضی اللہ عنہ اے مسلمانوں یہ ہے حقیقی شکل اسلام کی اور اس کی معمولی سی جھلک چاہیے کہ ہم سب سے پہلے مسلمان بنے اور پکے سچے حقیقی مسلمان بنے حقیقی مسلمانوں کی مثالیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اور تابعین رضی اللہ عنہم کی سیرتوں میں بکثرت ملتے ہیں ان کی زندگیوں کا مطالعہ کر کے ہم حقیقی مسلمان حقیقی مجاہد حقیقی مبلغ حقیقی مدرس اور حقیقی عالم دین بن سکتے ہیں ہر چیز اپنے بنیاد کی طرف لوٹ کر ہی توانائی حاصل کر سکتی ہے مثلا موجے مارتے ہوئے سمندر کی بنیاد پانی کا ایک حقیر قطرہ ہے انہی حقیر حقیر قطروں سے مل کر تھاٹے مارتا ہوا سمندر بنتا ہے لیکن اگر اس کے برعکس سمندر پانی کے قطروں کی تحقیر کرے اور صحرا کی وسعتوں اور ریت کے ٹیلوں کو اپنی اصل اور بنیاد قرار دے اور پھر سمندر صحرا کی طرف نکل جائے تو بہت ہی جلد سمندر کی تغیانی صحرا کے ریتوں میں جذب ہو کر رہ جائے گی اور سمندر کا نام و نشان تک مٹ جائے گا اس لیے ضروری ہے کہ مسلمان بھی اپنے اصل کی طرف لوٹے اور بنیاد کو مضبوط پکڑے اور حقیقی بنیاد پرست بنے تبھی ہم اپنے اسلاف اور بزرگوں کی طرح پوری دنیا پر غلبہ حاصل کر کے پوری دنیا میں ایمان کی روشنی کو پھیلا سکتے ہیں اور شریعت اسلامیہ کا نفاذ کر سکتے ہیں حضرت امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں لن يصلح آخر هذه بما صلح به اولها اس امت کے آخری دور کی اصلاح بھی اسی طریقے سے ہو سکتی ہے جس طریقے سے پہلے دور کی اصلاح ہوئی اور ان لوگوں کی اصلاح اللہ کی رسی کو مضبوط تھام کر دعوت و قتال فی سبیل اللہ کے ذریعے سے ہوئی آج بھی وہی طریقہ کارگر ہے مفید ہے دوسرے سب طریقے بیکار ہیں اللہ تعالی کا حکم ہے یا ایوہ الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل اے ایمان والو اللہ پر اس کے رسول پر قرآن پر اور پہلے نازل شدہ کتابوں پر حقیقی ایمان لاؤ میرے مسلمان بھائیوں بہنوں ہمارا آپس کا رشتہ اسلام کا رشتہ ہونا چاہیے دینی اخوت اور اسلامی بھائی چارے کی ضرورت اس وقت پہلے سے کہیں زیادہ ہے آئیے قومیت اور وطنیت کے بت کو توڑ کر ہم بھائی بھائی بن جائیں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من دعا الى عصبیت فلیس منا جو لوگوں کو قومیت لسانیت اور وطنیت کی طرف دعوت دے وہ ہم میں سے نہیں ومن مات على عصبیت فلیس منا اور جو ان بدبودار نعروں کی خاطر مرے وہ ہم میں سے نہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا اولئك بعضهم اولياء بعض یعنی جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اپنے مالوں اور جانوں سے انہوں نے اللہ کے راہ میں جہاد کیا اور جنہوں نے ان مہاجرین کو پناہ دی ان کی مدد کی یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شئین حتی یہاجروا اور جنہوں نے ایمان لانے کے بعد ہجرت نہیں کی تو تمہاری ان سے کوئی دوستی نہیں یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرِ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اور اگر مسلمان تم سے دین کے معاملے میں مدد مانگے تو تم لوگوں پر ان کی مدد کرنا واجب ہے مگر اس قوم کے خلاف نہیں جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو اور اللہ تعالی تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے والذین بعضهم اولیاء بعض اور کافر آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے کیونکہ الکفر ملت واحدہ کفر پورا کا پورا ایک ملت اور ایک جماعت ہے اللہ تفالو تک فتنة ن تنفل اردو فساد ان اگر تم لوگ اپنے مسلمان بھائیوں کی نصرت و امداد نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ ہوگا اور بہت زیادہ فساد ہوگا والذین آمنوا والذین آووا ونصروا جنہوں نے ایمان لانے کے بعد اللہ کی طرف ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جنہوں نے ان مہاجرین کو ٹھکانے فراہم کیے اور ان کی امداد کی هم المؤمنون حقا یہی مہاجرین اور انصار سچے مؤمنین ہیں لہم مغفرت ورزق کریم ان کے لیے آخرت میں گناہوں کی معافی اور دنیا و آخرت میں باعزت روزی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کافی ساری جگہوں میں مہاجرین اور انصار کا تذکرہ فرمایا ہے اور ان کے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا ہے مہاجر کو حقیر سمجھنا جائز نہیں اس لیے کہ مہاجرین کے سردار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں سید المہاجرین جنہوں نے فرمایا ہے کہ لول الحجرت لکن تم من الانصار اگر ہجرت کی فضیلت زیادہ نہ ہوتی تو میں بھی انصار کا ایک فرد ہوتا دیکھیے کتنی بڑی بات ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود انصار کا ایک فرد ہونے کی تمنا کر رہے ہیں چنانچہ جو لوگ بھی جہاں کہیں بھی دنیا کے مختلف اطراف سے آئے ہوئے اپنے مہاجر اور مجاہد بھائیوں کی خدمت کر رہے ہیں انہیں یہ خدمت اور خوش بختی مبارک ہو نادان لوگوں منافقوں اور مرتدوں کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے دین کی نصرت و مدد میں مگن رہو مشغول رہو اللہ دنیا و آخرت میں ان خدمات کا بدلہ انشاء اللہ ضرور دے گا امید بس صرف اللہ سے رکھو وہی کار ساز و مددگار ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایوہ الذین آمنو ان تنصر اللہ ینصرکم اقدامکم اے ایمان والو اگر تم لوگ اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم فرمائے گا اے مسلمانوں اپنے ہاتھوں کو بارگاہ خداوندی میں اٹھا کر دعا کیجئے اے اللہ انصار اور مہاجرین کے گناہوں کوتاہیوں غلطیوں اور لغزشوں کو معاف فرما اے اللہ انصار اور مہاجرین کو جنت الفردوس میں ایک جگہ جمع فرما جیسے کہ دنیا میں تو نے ان کو اکٹھا فرمایا ہے اللہ مرحم الانصار و ابنا الانصار و ابنا ابنا الانصار اے اللہ انصار پر رحم فرما انصار کے بچوں پر رحم فرما انصار کے بچوں کے بچوں پر رحم فرما اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما اے اللہ ظالم فاسق منافق اور مرتد حکمرانوں سے نجات دلا کر نیک صالح اور عادل حکام ہمیں نصیب فرما اے اللہ شریعت کی بہاروں کو پھر سے دیکھنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين ایمان کے الگ تین کے لیے کام کی دار